ربنا واتقوا الله اسلام سب سے سچا مذہب ہے اسی طرح جتنے بھی مسلک مسئلہ مسلمان ظاہر ہے کہ اس میں پریشانیاں بھی بہت آتی ہیں بہت سارے ٹینشنس برداشت کرنے پڑتے ہیں آتے ہیں یہ ساری چیزیں تو ہمیں برداشت کرنی ہے اس لیے کہ باتیں کی پھیلی ہوئی تاریخیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چراغ ہم چلایا تاریخ گواہ ہے کہ آپ کو کتنی مخالفتوں کا سامنا کرنا ذہنی اذیتیں پہنچائے گی جسمانی اذیتیں پہنچائے گی این سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی تک رکھ دیں یہاں تک کہ اس کے بوجھ سے افسر میں اٹھا پاتا تائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا سب کو پاتے چراغ چلانے کی سام میں تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئی ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا کہ اس سے پہلے کسی نے ستایا اور مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا کہ اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ڈرایا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس چراغ کو روشن کرنے میں اور تاریخیوں کو باطل کی بھگانے میں اتنی محنت کی کا ٹینشن اٹھایا آپ کی پوری زندگی آپ کو پھیلانے اور حق بات کہنے اور اس حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کر رہا آپ کی سیرت سے بھائی ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ تمام مخالفتوں کے باوجود ہمیں ہم بات کوئی بات ڈنڈے کے زور سے نہیں بننا دلائی کی روشنی میں بن رہا ہمارا ڈنڈا دلائی اور باطل کو اچھی طریقے سے معلوم کہ نور یہی ہے ہدایت یہی اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق ناجیہ اور کی بشارت دی حضرت عبداللہ ابن عبد بن عاص حدیث میں حدیث اس طرح ہے وان عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حتى النار حتى إن كان منهم من على علانية لكان في أمة من يسمع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على سبعين وثلاثين على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا علي وأصحابي رواه الترمذي في كتاب الإيمان في باب افتراق الأمة حضرت الإمام الترمذي حديث باب كتاب الإيمان ईमान ایمان ملائے غور کیجئے اس حدیث پاک کو ایمان ملانے کی کیا ضرورت کتاب ایمان میں اس حدیث کو لانے کی کیا ضرورت اس کے کئی مطالب نکالے جا سکتے ایک مطلب تو بالکل واضح ہے کہ نبی نے جو یہ کہا جیسا کہ ابھی میں بتاؤں گا چلیے حدیث پاک کا ترجمہ کر سکتے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو پر چکا ہے اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے اس ٹکڑے کے اوپر جو ہے علماء حدیث نے جرا کی ہے کہ یہ ٹکڑا صحیح نہیں ہے پوری حدیث تو صحیح ہے لیکن اس میں ٹکڑا صحیح نہیں ہے کون سا چھوڑ دیتے نے کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو پر آ چکا ہے بے شک بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھ گئے میرے امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سارے فرقے جہنم میں ہوں گے سوائے کلہم فی النار بلحم فنار بلت صرف ایک بھی پہلے نقطہ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی نے کہا کہ ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا یہاں کہہ رہے چار چار فرقے جنتی ہوگا سدیت کے خلاف ورزی نہیں ہے نبی کہے کہ ایک فرقہ جنتی ہے کہتے چار چار فرقے جنتی ہے کتنی بڑی ڈھائی اندازہ لگائی آپ اور یہ بات کہنا ایک اور حدیث کے خلاف کی ہے چلیے اس حدیث کی شرح کرنے سے پہلے وہ حدیث دیکھ لیں حدیث کس طرح وان جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخر فخر فخر فخر بين يميني وفخر فخر بين يساري ثم وضع يده في الخط الاوسط وقال هذا سبيل الله ثم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن رواه ابن في باب اتباع رسول وسلم حضرت امام ابن اس حدیث پاک کو پہلے ہی باب باب کے اندر اتباع سنت رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم میں لائے حضرت جابر جابر بن عبداللہ سے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے قلنا عند آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے عند ہمارے پاس پاس بیٹھے ہوئے اچانک آپ نے خط کھینچا سیدھا اور اس خط پہ داہنی طرف دو خط اور بائیں طرف دو خط خط کا خط ہی نہیں ابھی دو خط دائیں طرف نیچ والی لکیر کے دائیں طرف دو خط اور وہ خط خطین خطاری اور اس خط مستقل کے بائیں جانے دو خط کتنے ہوئے چار ہی ہوئے نا یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی مجزاد میں سے آپ نے اشارہ یہ کہہ دیا یہ ایک خط مستقیم ہوگا یہی سرات مستقیم ہے اس کے علاوہ چار اور آئیں گے یہ سب پگنڈیاں ہوں گی چار میں چاروں رات باقی بات یہ چار فرقے بنے کا اور یہ کون کب کا ہے چودہ سو سال پہلے کا اور یہ چار پانچ سو سال کے بعد یہ پورے فرقے وجود میں ہے چوتھی صدی کے اندر تو تھا ہی نہیں تھوڑا غبار اڑ رہا تھا اس کا غبار پھیل رہا تھا پکے سارے فرقے تو چوتھی صدی کے بعد ہی ہیں چار سو سال تک اس فرقے کو وجود ہی نہیں تھا کسی فرقے کا اور چار ہی کہا ہے خط مستقیم کے مقابلے میں چار ہیں دو ادھر دو ادھر چار اور آپ نے فرمایا انگلی رکھ کر کے بیچ والی لائن کے اوپر ہر سبھی یہ راستہ اللہ ہے اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا راستہ یہی مستقیم ہے بیچ والی جو لائن ہے ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ان راستوں راستوں پر پر مت چلو چلو چلو راستے نہ ایک راستہ ہے ہے اس کے اوپر ہمیں چلنا ان چاروں راستوں کے اوپر نہیں چلنا یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ہمیں چاروں کو نہیں پکڑنا تو بیچ والے راستے کو پکڑ لینا اور ایک اور چارجی تخاوی تنگیز بات ہے کہ نہیں اس حدیث میں چار ہی لائن ہے بیچ والی لائن جو سیدھی اللہ تک جاتی ہے لائن منزل تک جاتی ہے بقیہ اس کے مقابلے میں چار راستے ہیں اور جو دوسری طرف نکل گئے ہے کہ مین روڈ سے کوئی راستہ اگر نکل جائے آف دا مین روڈ ہو جائے تو منزل تک تو وہ راستہ جاتا ہے منزل تک تو جاتا نہیں وہ راستہ اس لیے کہ سیدھا ہے ہی نہیں وہ تو پیڑا ہو گیا سیدھا راستہ ہو اس کے بازو میں راستے کھول دیے جائیں تو وہ ٹیڑھے ہو گئے راستے نا اور زراعت مستقیم اس کا نام ہی مستقیم ہے ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہو یہ تو کچھ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ تر فرقوں میں میری امت بڑھ جائے گی یہ بنی اسرائیل کے کاندھے پر قدم رکھ دے گی لاکھ رکھ دے گی وہ تو بہتر فرقوں میں بڑھے گی تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اور سارے کے سارے فرقے جاننے میں ہوں گے سوائے ایک تو اس حدیث کے خلاف بھی بات کرتے ہیں لوگ نبی نے چار فرقوں کو تو گمراہ دے رہا ہے ایک راستے پر چلنے کے لیے کہا ہے کوئی اگر کہے کہ چار درست ہیں تو اس حدیث کے خلاف اور اگر کوئی چار درست ہے تو اس حدیث کے خلاف کل ملنا سارے کی تاریخ جانتے چار ملت دو دو حدیث کی خلاف ورزی کرتا ہے ایسا کہ چار فرقے صحیح ہیں عقلی طور پر بھی درست نہیں ٹریفک دے گا نا ٹریفک سگنل پر آدمی پڑا رہا چار راستے ہوں چاروں کو اگر گرین سگنل دے دیا جائے تو حادثات یقین نہیں ٹریفک کنٹرول پر روکتا ہے ایک ٹریفک کو پہلے نکالتا ہے اس کے بعد دوسرے کی طرف سگنل دیتا چاروں طرف سے آنے والے لوگوں کو ایک ساتھ گریس نہ لے تو حادثہ کیا تو نہیں یہ تو عقلن بھی درست نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تہتر فرقوں میں سے بہتر فرقے تو جہنمی ہیں یہودیوں کے بہتر ان کے بہتر ان کے یہ سب جہنمی صرف یہ بہتر کے بعد جو تہترواں فرقہ ہے فرقہ کہہ لیجیے جماعت کے لیے یہ بھی حق اور یہ جنت یہ فرقے نہ ہے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ رفیقہ کون سا ہوگا آپ نے نام نہیں بتایا نام نہیں بتایا وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نام ضرورت کے وقت کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے علیحدی سر تو غربہ ہے علیحدی سر تو وہ اچھا سا نام رکھوں حدیث کے اندر اس کا وجود پایا جانا چاہیے ایسا کرو نام سے بحث نہیں ہے منحج سے بحث ہے نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو ہاں حدیث کے اندر اس نام کا جواز ہونا چاہیے اور حدیث کے اندر اس نام کی بنا ہونی چاہیے اب جیسے اہل ہے قرآن میں موجود ہے حدیث ہے ہے وہ بھی موجود لفظ حدیث میں موجود ہے بدا وسيعود كما بدا غني فطوبى رواه مسلم مسلم حضرت امام پاک پاک کو اس حدیث میں بڑی اچھی بات کہی ہے بہت پیاری بات غریب مطلب جانتے غربا کا مطلب کیا ہوتا معلوم اجنبی کوئی جانتا ہی نہیں کو کون ہے اتنے مختصر ہوں گے کم ہوں گے بہت زیادہ بہت کم ہوں گے لوگ جانے کے لیے ہے کون یہ یہ کون لوگ ہیں جیسے کوئی آپ کے گھر چلا ہے جس کو آپ جانتے نہ ہو دروازہ گھر آپ اسے پوچھو آپ کو میں آپ کو پہچانتا تو غریب کا مطلب ہوتا اجنب اسٹرینجر اچھا۔ اب ایسے اسٹرینجر رہیں گے اجنبی رہیں گے کوئی جانے گے نہیں ہے کون تو غریب کا مطلب اجنبی جمع گورا با اسلام پہلے بھی اجنبی آیا ارے کون سے لوگ ہیں کہاں سے آ رہے ہم لوگ تو اتنی تعداد میں ہیں یہ کہاں سے آ گئے کہاں سے آ رہے ہیں اور یہی حال قیامت تک رہے گا وہ سیاح کما بتا غریب اور لوٹ آئے گا جیسا کہ پہلے آج نبی تھا لوگ پہچانیں گے نہیں یہ دور وہی ہے پہچانتے نہیں کون خطوبہ للغرباء تو خوشخبری ہو اجنبیوں کی اور اب ترجمہ کیا کریں اجنبیوں کی اجنبیوں کو جانتا ہی نہیں ان ہاں یہ اپنا کام کرتے رہیں گے جو منہج ہے تو آپ کوئی بھی نام رکھو نام سے ویسے نہیں منہج سے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ جو جنتی ہوگا بہتر فرقہ جہنمی ایک فرقہ جنتی یہ کون ہوں گے آپ نے نام نہیں بتایا اہل حدیث ہوں گے ایسے نہیں بتایا غربا اہل حدیث ہوں گے ایسے نہیں بتایا نام کچھ بھی اچھا سا رکھو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نام کے پیچھے منہج کیا تمہارا دیکھا گیا ماں انا علیہ واصحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں میں ہوں بول قرآن و حدیث اور جس پر میرے صحابہ ہیں وہ بھی قرآن و حدیث یہ میں خود نہیں بول رہا یہ پوری حدیث مستد رکھنا ہے ایسے ہی حضرت ابو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی دو میں چار پتا نہیں چار دن کو کیا دلچسپی ہے نبی کچھ کہہ رہا ہے یہ کچھ بولتے نبی نے فرمایا کہ ایک فرقہ جنت یہ بولتے چار چار نبی کہہ رہا ہے ایک راستہ صحیح ہے کہتے چار چار راستے صحیح ہے کیا ہے یہ کیا ہے نبی کہہ رہا ہے کہ ایک فرقہ جنتی ہوگا مکے بہتر فرقے جنتی کہتے ہیں ایک نہیں چار چار فرقے جنتی اچھا نبی نے کہا کہ یہ لائن سیدھی رضوان الہی کی منبر منزل کی طرف جاتی ہے چار راستے صحیح نہیں کہتے چاروں راستے صحیح اور نبی نے کہا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں یہ بسیت ہیں چار مانو چار چیزیں چھوڑی اب اگر یہ کہا جائے کہ اے ایمان والو ایمان کا تقاضا یہ ہے لا بین اللہ و رسولی اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو یہ یہ کیا ہے بڑھنا نہیں ہوا نبی کچھ کچھ کہہ کہہ رہا تم اس کو اتباع بولتے ہیں محمد اللہ صرف زبان سے کہہ رہے ہو نبی کچھ کہہ رہا تم کر کچھ رہے ہو یہی محمد الرسول تقاضا ہے ساری باتیں تو نبی کو الٹا کر رہے ہو مولانا عبد الجلی سامرودی رحمت اللہ علیہ ہماری جماعت کا سب سے بڑا فقیر گزرا ہے بہت بڑا فقیر ہماری جماعت کا سب سے بڑا فقیر کہ اس سے بڑا فقیر ہے حضرت کے لائبریری میں میں نے استفادہ کیا کئی دنوں تک رہا ہوں بڑی پیاری لائبریری ہے بڑی قدیم کتابیں مخصوص ہے ہماری جماعت کا سب سے بڑا فقیر زندگی بھر یہ جو کے لیے مصیبت بنا رہا ہے کوئی جواب نہیں دے سکا کہ معمولی معمولی بات ہے جس کے اوپر عام لوگوں کی نظر نہیں ہے مثلاً بسم اللہ پڑھنا ہے پہلے تو بسم اللہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے ایک بسم اللہ بس اور ایک بسم اللہ رحمان الرحیم حضرت اس پر بحث کروائیے کہ بسم اللہ کہاں پڑھنا بسم اللہ رحمان الرحیم کہاں پڑھنا یعنی تسمیہ کہاں کرنا بسملا کہاں پڑھنا بسملا کا مطلب ہوتا ہے پوری بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھنا اور تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے صرف بسم اللہ تو اگر کوئی آدمی وضو بنا رہا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ صرف بسم اللہ پڑھے بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھے یہ دیکھ دیکھ رہے ہو کتنا بھاری نکتا ہے حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی اہل حدیث کو اپنا کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو نماز میں رکو کے بعد کیا کرنا چاہیے روکو کیسے کرنا چاہیے کوئی بھی مسئلہ ہو اگر معلوم نہ ہو کسی اہل حدیث کو تو غیر مقلدوں کو دیکھ ویسا کر ویسا جیسا کر رہے ہیں اور وہ جیسا کر رہا اس کا الٹا کر دو بھائی حدیث ہو اور یہ صحیح ہے میں نے غور کیا تو ایسے ہی پایا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پر آتا ہوں الٹا نیچے سے الٹا زور سے کہنا ارے نہیں جھی بولا بالکل الٹا سات پانچ بارہ تک ہے کس میں میں کہتے چھ الٹا بارہ کے چھ بالکل رفول ادھر کرنا نہیں کرنا تشور میں پیر نکالنا آخری تبر کرنا جتنے بھی مسائل حدیث کے اندر ہیں بالکل الٹا ان کا انتظام ہے کہ اس قدر حدیثوں کے اپوزٹ چل رہی ہے بالکل اسلام کے اور شریعت محمدیہ کے پیرل بالکل متوازی ایک دوسرا ہی مدد چل رہا ہے یہ کتنی عجیب بات الٹا کر لو ان کو دیکھ کر یہ ایسا کر رہے ہیں نا اس کا الٹا جو ہوگا وہی حدیث ہوگی اور وہی صحیح مسلک ہو وہی ماں نالی واس ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھ جائیں گے میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی بہتر کے بہتر جہنمی ہوں گے صرف ایک جو تہتر والا فرقہ ہوگا وہی جنتی ہوگا پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کو ایک فرقہ ناجیہ جو ایک جس کو نجات ملے گی وہ کون آپ نے نام نہیں بتایا آپ نے فرما منہ سے دیکھ لینا کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ لینا کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ لینا نام میں بچا دیکھ نام کوئی اچھا سا رکھ سکتے ہو ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے برابر تم اپنا نام تم بھی رکھ سکتے ہو اچھا تمہارا ایک نام تو اللہ نے رکھ دیا ہے دوسرا نام رکھنے کی تمہیں اجازت کیوں دی اختیار کیوں دے رکھا ہے تمہارے عقیدے کو آزمانا ہے تمہارے عمل کو آزمانا ہے ہمارا نام مسلم رکھ اب ہم نام رکھ رہے ہیں اپنے بچے کا کوئی اور تو اللہ نے کہا کہ ہم اپنے بندوں کے نام خود نہیں رکھ رہے تمہارے اوپر چھوڑ دے جس سے ہم تمہارے عقائد کو پارٹیں گے تمہارا عقیدہ کیا ہے اب اگر بد عقیدہ تو کیا نام رکھے گا اپنے بچے کا خدا بخش اچھا اچھا عقیدہ ہے برا اور اگر برا عقیدہ تو نبی بخش حسین بخش پیر بخش اللہ نے کہا دیکھو اجازت دی دینا ہے اس کا عقیدہ ظاہر ہو گیا ہے نا اس کو نگاہ رکھو کہ یہ جو نام رکھنے کی اجازت دی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اختیار دے رکھا ہے اختیار میں آزما رہا ہے اختیار دیتا ہے تو آزما جائے اختیار نہیں جتنا اختیار ہے اتنا ہی اس اتنے پر کوشش ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پاس ایک آدمی تقدیر کا مسئلہ لے تاکہ حضرت ذرا تقدیر سمجھا دیجیے تقدیر کسے بولے تقدیر سمجھا دیجیے حضرت علی نے کہا ایک پیر اٹھا لیا کا دوسرا پیر اٹھا لیا حضرت علی کا دے گا یہ کہا کہ بس اتنا ہی ہے کہ بن مجید تو مختار ہے بن مجید مجبور ہے لیکن جتنا تجھے اختیار ہے اس پر اللہ تعالیٰ تیری آزمائش کرے گا اور تجھے سوا و عذاب دے گا جتنے پر اختیار ہے تو جو اختیار ہمیں دے رکھا ہے اس کے اوپر گرفت ہوگی اور اس کے اوپر ہمیں جزا بھی ملے گی سزا بھی ملے گی جزا کیا اچھا نام رکھو اچھا نام رکھو نبیوں کے نام رکھو حارث اور حمام اچھے نام رکھو عبداللہ عبد الرحمان اللہ کو بہت اچھے پیارے نام لگتے ہیں وہ نام رکھو تو آزمائش ہے اس اس وجہ سے اللہ نے اور یہ قرآن حکیم کے آیت کے تنازع میں اللہ نے کل کل یا شاکل کی ہر آدمی عمل کرتا اپنے شاکلہ کے مطابق شک ذہن میں شکل بن جاتی ہے ایسی عقیدے کی یا عمل کی سوال یہ ہے کہ میں ہوں جس پر اور میرے صحابہ ہیں یہ کیا ہے وہی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث آپ جو قرآن میں ہوتا تھا اس پر عمل کرتے تھے صحابہ کرام بھی وہی عمل کرتے تھے نبی جو بولتے تھے اس پر خود عمل کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی عمل کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ نبی بولے کچھ اور کرے کچھ ایسا نہیں ہے نبی جو کچھ قرآن میں تھا اس کی تفسیر کر کے آپ بتا دیتے اس وجہ سے آپ کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر تھی اور جس رہا مسئلہ اجماع کا اور قیاس کا سوال یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں کتاب و سنت ہمارا منہج ہے تو ہم نے تو خود ہی اقرار کر لیا کہ ہم اجماع اور قیاس کو مانتے ہیں لیکن اجماع حقیقی ہونا چاہیے اور قیاس بھی قیاس سے صحیح ہونا چاہیے قیاس فاسد نہیں جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں تو ہم نے وہی اقرار کر لیا کہ ہم اجماع اور قیاس کو بھی مانتے ہیں شک یہ کہ اجماع صحیح ہو اور قیاس بھی ابھی میں سمجھا رہا اجماع کسے بولے اور قیاس کسے بولے اس کا ایک جملہ بولتا ہوں ہندوستان ہے اب آپ نے ایک جملہ تو کہا لیکن جانتے ہیں جملے کا کیا مطلب ہے تو جملے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کا جو دستور ہے دستور ہند دستور ہند کی ایک ایک دفعہ جو ہے اس کا آرشن دستور ہند میں جو جو چیزیں ہیں ہم ہر دستور کو مانتے ہیں یہ مطلب ہوتا ہے آئی ایم اے ایڈ اگر آپ نے قتل کر دیا تو جو دستور بتاتا ہے کہ اب اس کے اوپر کون سا قلم لگنا تو اب جو دستور کے اندر رہے گا اسی کے مطابق آپ آپ کے اوپر فرد دی دی جائے جائے اور کو سزا برابر ہے اچھا صرف آئی ایم انڈین کہہ دینے سے بات ختم نہیں ہو رہی بلکہ آپ نے جملے کے ذریعے کتنی بات کتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ میں نے دستور ہند کی تمام دفعات کو تسلیم کر دیا اس سے واضح ایک اور مثال لے پڑے شادی ہو گئی نا تو لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تیری شادی فلاں سے کر رہے ہیں تو اس کی اجازت دیکھی اس کے بعد لڑکی کو پوچھا جاتا ہے سکینہ بنت فلاں فلاں نکاح دیا جو قبول قبول قبول قبول قبل قبل تو تو تو میں میں نے نے کیا کیا ایک ہی لفظ ہے ہوگی ہوگی شادی اب اس کے بعد گھر آ گئی لڑکی بولتے ہو پیسہ ذرا کپڑے لانے پیسہ پیسہ کیسا میں تو قبل تو کہا ہے میں قبول کیا پیسے تو کھانے کی چیزیں لانی ہے اور اللہ لانا ہے وہ کیوں مدد صرف قبل تو دیکھ رہے ہیں قبل تو اپنے سب کا میں نے قبول کیا لیکن قبول کیا میں نے ایک لفظ بول کر کے آپ نے کتنی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی پوری زندگی کا ٹینشن ہے صرف قبل تو ہی کافی نہیں ہے بلکہ قبل تو کہہ کر کے آپ نے بہت ساری ذمہ داری اپنے پر لیں اب اس کا نان نفنا سکنا ہر ایک کی ذمہ داری اب ہوگا ایسے ہی جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں تو مان آنے کا ہے تو کتاب و سنت کو ہم مانتے ہیں اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ہم اجماع اور قیاس کو بھی مانتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اجماع بھی صحیح ہوگا قیاس بھی صحیح ہوگا کیسے اس کو سمجھ قرآن میں آئے تھے محدود ہے رات کو میں نے بتایا تھا نصوص محدود ہے برابر اور حدیثیں بھی محدود ہیں لیکن زندگی کے مسائل نہ محدود ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں جتنی ہیں وہ اتنی محسوس محدود ہے اور حدیثیں اتنی ہیں بس تو نصوص محدود اور مسائل ہر زمانے میں نئے نئے مسئلے ہوتے ہیں تو ہم نے سنت کو مانتے ہیں یہی ہم نے یہ بھی مان لیا کہ کتاب و سنت کے اندر قواعد کلیا کیے ہوئے اب قیامت کے جتنے بھی پیش آمدہ مسائل ہیں ان مسائل کو ان قرآن حدیث سے نکالا جائے جس پر صاحب کرام اتفاق کر لیں جو بظاہر قرآن اور حدیث میں نہ ہو ہمارے کو کیوں اجماع کس پر ہوا ہے کوئی نظیر رہی ہوگی قرآن اور حدیث میں قیاس صحیح ہونا قیاس صحیح کیسے ہوتا ہے اس کی نظیر دیکھنا مثلا ایک حدیث اور ایک مسئلہ بہت غور سے سنیے آج یہ لے جاؤ مظفر نگر کی عمران باپ نے اس کے ساتھ بھولے گئے مکالے گئے اب یہ لڑکی جو بہو ہے اس کے بیٹے کے لیے اب بھی حلال ہے نہیں تمام دیوبندی مفتیوں نے تمام بریلی مفتیوں نے جتنے بھی مسلط کے لوگ ہیں ادوشیوں کو چھوڑ کر کے لوگ یہی فتوا دیا کہ اب وہ اپنے شوہر کے لیے حلال دے رہی ہو ایک مسئلہ آیا کہ باپ اگر یہ بیٹے کے لیے حرام کچھ نہیں مسئلہ جدید مسئلہ ہے مسئلہ اب اس کو کتاب سنت میں دیکھے قرآن میں کہیں ہے ایسا کوئی سری کہتے لاؤ سری لاؤ مرف لاؤ کہاں ہے ہم نے کہا کام دلا نہیں ہم تو صرف لکھنے کے پابند ہیں یہ کتاب و سنت کو ہم مانتے ہیں کتاب و سنت کے ماننے کو کہہ کر کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بار فیصلہ مانتے ہیں ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم اس بار فیصلہ مانتے ہیں اس لیے کہ ہم نے کہہ دیا ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں جب کتاب و سنت کو مانتے ہیں تو جیسے کہہ دیا آئی ایم آئی انڈین پورے دس پورے ہندی کی دفعہ کو ہم نے ماننے کا اشار کر لیا ہے کہہ دیا کہ قبل تو پورے کہ نان نفر کر لیا اگر تم اسے نہیں کہا تو ایسے کتاب لا اور سنت رسول کو ماننے کا جب ہم نے دعویٰ کیا تو ہم نے یہ بھی مان لیا ساتھ ساتھ کہ اجماع حقیقی اور قیاس صحیح کو ہم نے تسلیم کیا ہے اس لیے کہ یہ دونوں اجازت دیتے اس کی مسائل لامحدود ہے اور نصوص محدود ہے اب مسائل لامحدودت ہے مسائل نصوص محدودت سے نکالا جائے گا نا اب کیسے نکالیں دیکھو مسئلہ دیکھو آج یہی لے جاؤ سبھی سے اب اس مسئلے کو حل کرنا وہ بیٹے کے لیے حلال ہے کہ نہیں کہ بیٹے کے نکاح سے نکل گئی باپ کے اس کے ساتھ مطالعہ کر لیں اب ہم کیوں کریں ایک ملی نظیر ملی حدیث ملی وعن عائشة رضي الله تعالى اور کی سنن الکبرا حضرت امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو سنن الکبرا کے اندر حضرت عائشہ سے بھی ایک اس حدیث مطابق موجود ہے شاہد شاہد بھی موجود ہے ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حرام کام حلال کو حرام نہیں کرتا جیسے بول رہا ہوں لا يحرم الحرام الحلال کوئی حرام کام اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کرتا تو حلال ہے تو حلال ہے کوئی حرام کام حلال چیز کو حرام نہیں کرتا اب ہم یہ دیکھ رہے کہ یہ ہے زید کی بیوی اب اس کے ساتھ ایک حرام کام ہو گیا تو یہ حرام کام اس حلال کو حرام نہیں کرتا اب بھی اس کی بیوی ہے اب مسئلہ ہے لا لو بکرا ہی درج گئی نا بکرے دبا کرنے حاجی صاحب لائے دو بڑے بڑے بکرے بکرا ہی درج کر لائے پرس دکان میں گئے تو ایک اسٹائل لیس چھری موجود ہے بہت اچھی سی سرکاری والے چھوچا لے آئے گا چوری کر کے لیا خریدا نہیں لیکن جہاں تک بکرے کا معاملہ بکرا حلال لے ہے سمجھا کے میں بتا رہا ہوں کتنے مسئلے نکال سکتے ہو اس حدیث بات سے تو یہ ہے قیاس صحیح اس کو بولے قیاس فاسد نہیں وہ جو حرام کر دیا انہوں نے عمران کو شاور کے اوپر وہ قیاس فاسد کی بنا اسی قیاس ہم تسلیم نہیں کرتے ہم نے جو قیاس کیا وہ حدیث پاک کو نصیب بنا دیا یہ قیاس صحیح اس کو کہتے ہیں قیاس صحیح اس کو ہم مانتے ہیں تو نہیں مانتے اس لیے کہ نصوص محدود مسائل لا محدود ہم کو ان نصوص محدودہ سے مسائل لا محدود کو نکالا تو بہت سارے مسائل کا لوگ گئے اس پرچے کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ غیر مقلدی غیر مقلد ہم اپنے آپ کو غیر مقلد کہاں کہتے ہیں ہم کو چڑ ہوتی ہم کو کوئی غیر مقلد بولتا ہے کیوں ہم کو برا لگتا ہے ہم کو برا لگتا ہے ہم کو کیا کہنا چاہیے متبع سننا متبع آدمی متبع رسول یہ بولا ہم کو ہمارے لیے جو بولا جاتا ہے غیر مقلد ہے یہ گالی ہے قرآن کی ہدایت کے خلاف اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تلمیزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب برے برے نام مت رکھو ولا تنابزو بالالقاب برے نام مت رکھو یہ برا نام کیا ہوتا ہے کہ جس کا نام رکھا جائے وہ نام سن کر کے اسے برا لگے لہذا جو لوگ ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں اس آیت کریمہ کو پر نظر کر ان کا ایمان خطرے میں ہے ولا تنابزو بالالقاب برے اجازت نہیں ہے بلا کل بھی مزون تزکو ولا تنابزو بلا لقا برے نام مت رکھو ہم تو غیر مقدس سن کر کے برا لگتا ہے اس لیے کہ ہم وہ نام ہی پسند نہیں کرتے نا ہم تو متبع ہیں ہم کو متبع بولو ہم متبع سنت ہے متبع رسول ہے تقلید ہونا نہیں ہونا اسے لغہ عربی میں ایک قدیم مانا ہے اس کا اور ایک جدید مانا قدیم مانا کیا ہے جوتے وغیرہ کا ہار پہنا اونٹنی کے جو قربانی کے لیے ہوتی تھی یا اونٹ جو ہوتا تھا ہدی کے لیے جو ہوتا تھا قربانی کے لیے تو جوتوں وغیرہ کا ہار پہنا دیا اور جس اونٹ کے گلے میں یہ ہار ہوتا تھا مشرقین بھی اس کا بڑا احترام کرتے یہ اللہ کے حضور قربانی کے لیے لے جائے گا تو قربانی کے اونٹوں کو ممتاز کرنے کے لیے قربانی کے جانوروں کو ممتاز کرنے کے لیے جوتے وغیرہ کا ہار پہنا دیا جائے اب یہ ہے مقلد اور ان کا ہے مقلد جس کو ہار پہنایا گیا ہے کون سا ہار ہے کون سا ہار ہے بولو نا وہ تو جو اونٹوں کو پہنایا بتائیے یہ لفظ اچھا ہے برا ہے یہ تو قدیم مانا تھا ہار پہنا اور آج کل کیا کتابوں میں چلتا گیا تھا تو میں نے خود دیکھا کہ بعض بعض چیزوں کے اوپر جو ایڈورٹائز ہوتا تھا ایڈورٹائز کے نیچے لکھا رہتا تھا کیا کرو تکلیف تکلیف سے بچو تکلیف سے بچو کھانے کی چیزیں تو تکلیف کا بولے تکلیف میں ڈپلیکیشن ڈپلیکیشن سے بچو کیا تکلیف سے بچو جب سے آدمی پوچھو ابھی فون کرو مجھے بتا دے گا تکلیف بنے کا تکلیف ڈپلیکیشن اس کا شریعت شریعت میں ڈپلیکیٹ ڈپلیکیٹ ڈپلیکیٹ نہیں ہے ہے ہے وہ وہ چیز کے بارے آتا آج بھی بھی ابھی فون کرو کسی سے سے پوچھ لو یا ہندی نام ڈپلیکیٹ بولے لفظ کچھ اچھا لگا ہم لوگوں کو کہنا نہیں نہیں کر کر رہے رہے لفظ ہی ہمارے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ نہیں نہیں نہیں ہو ہو ہمارے ہمارے جڑا غیر غیر غیر کے کے ہی ہی کیوں کیوں نہ نہ نہ یہ یہ لفظ لفظ ہم ہم سننا سننا کتنے مسائل نکال سکتے ہیں خود نکال سکتے اور اجماع کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی زمانے میں ایک حکم شرعی کے اوپر اتفاق المشتحدین فی عصرنا لا حکم شرعی اتفاق المشتحدین فی اصل لا حکم شرعی والاجماع اجماع یہ کہتے ہیں مشتحدین کا اتفاق کر لینا کسی ایک زمانے میں کسی عبرت کا معنی ہوتا ہے عبرت لفظ عبرت بتا رہا ہے کہ قیاس کا ایسا ایسا صحیح لفظ لفظ لفظ عبرت عبرت عبرت عبرت عبرت عبرت کے کے کے اندر اندر معنی نہیں نہیں سمجھ سکا پوچھ رہا رہا ہوں ہوں تو تو یہ یہ کہ کہ قرآن کیا کیا ہے ہے ہے میں میں میں نے پوچھا بتاتا بتاتا تب حضرت ہی ہی بتا بتا موجود قیاس آپ کو کو سمجھاتا کا مانا تاکہ کوئی پوچھے سکے اللہ کسی قوم کی تباہی کا ذکر کرتا ہے ان اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت عبرت عبرت آنکھوں والوں کے لیے ہے اب کیا مطلب اور سے دیکھیں ایک لفظ پہلے اور اور ابرا ابرا ابرا ابرا کے کے زبر ساتھ یہ وہ ابر کہتے ہیں وہ آنسو جو آنکھوں سے کر کر دالوں پر آ آ گیا گیا یہاں یہاں بھی چل قیاس کے اندر ایسا ہوتا ہے یہاں سے ادھر جانا ہوتا ہے یہاں سے ادھر جانا ہوتا ہے عبرت عبور کرنا جیسے ہوتا ہے ان کو عبور عبور کرنا کرنا اسی سے یہاں سے یہاں جانا ہوتا ہے اللہ کیا فرمایا یہ جو قوم تباہ ہوئی اس کا ذکر میں نے کیا ہے اب یہاں سے اپنے اوپر آؤ دیکھو کہ وہی برائیاں تمہارے اندر تو نہیں ہے اگر انہیں برائیوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تو اگر وہی برائیاں تمہارے اندر ہے تو تمہارے اوپر بھی وہی عذاب آ سکتا ہے عبرت کا مطلب یہی ہے یہاں سے یہاں دیکھو اس کو قیاس ہو عبرت کا لفظ کو قرآن ثابت ہے عبرت کا لفظ بھائی یہ برائی برائی اس قوم کے کے اندر اندر تھی نے ہلاک کر دیا اب یہی ہمارے جیسے نبی زمانے میں حشیش نہیں تھا heroin heroin heroin heroin heroin نہیں نہیں تھی یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ ہماری وہ جو جو نشے کی چیز حشیش حشیش گرد گرد پی کے کے پڑے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھانگ گاجا افیون سب نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند نشے کی چیز مثلا نبیس تھا اسی طریقے سے شراب کی انگور سے کشید اب کیا یہ جو خطرناک خطرناک قسم کی نشیا اور چیزیں آگے مخدرات آ گئی ہیں مخدرات اور اس طرح نشہ اور اشیاء یہ ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا شراب حرام شراب اب ایک آدمی آ کر کے سوال کرتا ہے آپ سے کہتا ہے حضرت آپ کو اللہ جی سلمان کہاں جا حلال آ رہا کہاں جا اب آپ ڈھونڈ ڈالیے گانجے کے لیے پورے قرآن میں کہیں کوئی لفظ نہیں نہ حدیث میں گانجے کا کہیں لفظ کہاں جا نہ تو قرآن میں حدیث میں اب ہم کہہ رہے ہیں اب آپ کو جواب دے رہے ہیں آپ دیکھیں گے ہاں، کیسے جواب دینا کیسے جواب دینا کیسے جواب دینا ہاں مسلم شریف کی روایت مل گئی قلت تحریم نشہ ملے گا تو مسائل مسکوب انہا جسے سکون کیا گیا ہے مسائل منصوص انہا سے جوڑ کر کے مسئلہ نکالا جائے یہاں سے یہاں دیکھ کیا کرو کہ ادھر سے ادھر جانا کہاں جا کہاں جا حلال ہلا دیا دادی کے اندر کیا ہے بولے نشہ اچھا نشہ شراب اللہ کے رسول نے کیوں حرام کہا بے بنیاد بیسس ہے ان کی کوئی بیس نہیں ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے چلا کر کے بولے تو ہاں بھی بولو چلا کر بولو چلانا کسی بولتے وہ پہلے سن لو نبی نے صرف اتنا کہا ہے کہ آمین زور سے بولے زور سے اب زور سے کتنا زور ہونا یہ اس کی حیات نہیں تم ہم بتا دو کہ ہم کم کر لیں گے چیرنا تانے چیرنے کے لیے کون بولا نبی نے جو کہا اسی پر عمل کر نہیں اچھا، ہے اچھا چیرنا تم بھی تھوڑی ملا کر کھڑے ہو تمہاری ٹانگ بھی چیری رہتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا مطلب ہے حدیث دیکھیے بخاری شریف کی بات ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراد من وراء ظهر وكان احدنا يرزق من تبوك من كان صاحبي وقال ابو بكر من رواه البخاري في الصلاه حضرت امام البخاري سبھی سے بات ویسے کتاب صلاه کے اندر ہے تو پوری بات نہیں بھر کرتی حضرت انس سے راوی حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اگے کھڑے ہوئے مصلی پر اور اپ نے فرمایا صفوں کو دوسرا کرو بالکل اسی طرح اقیموا صفوفکم بالکل سینیور تھے اس لیے کہ میں تم کو اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں کیا میں تم کو اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں حضرت ہمارے اس حکم کے بعد من کا کا ہم میں سے ہر اپنے موڑے کو اپنے قریبی ساتھی جو نماز میں ہے اس کے موڑے سے بھی لا دیتا تھا اور اپنے قدم کو اس کے کے قدم ساتھ کر دیتا تھا اب ذرا الزام کا مطلب کیا فون کر کے ذرا جدہ میں یا مدینہ منورہ میں یا کسی بھی عرب ممالک سے پوچھ لو کسی بھی آدمی سے کہ الزام کسے بولتے ہیں لذکا کہتے پلاسٹر کو لام سے تاپ لذکا میں مطلب پلاسٹر پلاسٹر کیسا ہوتا ہے کائے کے لیے لگایا جاتا ہے ذرا پوچھو پلاسٹر کبھی کروایا مطلب ہوتا ہے ہڈی سیدھی رہی ہوئی وہ جو ٹوٹ گئی ہڈی ادھر مضبوطی سے اس کو باندھتے ہیں کہ اندر کی ہڈی نہ ہلنے پائے بالکل سیدھی ہڈی رہے اگر یہ پلاسٹر ہے تو ہڈی سیدھی نہیں رہے تو وہی لفظ یہاں استعمال ہوا ہے الزام ایسا ملا ہو کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر کہ بالکل ایسا لگے جب پلاسٹر کر دیا پلاسٹر کا استعمال اب اس کے لیے ہمیں کتنا پیر پھیلانا ہے زیادہ پیر پھیلاؤ تو پیر ملے گا ہی نہیں موٹوں کے موڑے سے موڑا ملا سکتا اگر آپ نے پیر چیر لیا تو نہ موڑا ملے گا پیر ملے گا تو چیرنے کی تو ہم بھی قائل اس لیے کہ چیرا آپ نے پیر تو پیر ملے گا قدم سے قدم بھی نہیں ملے گا موڑے سے موڑا بھی نہیں ملے گا ایک ہی صورت ممکن ہے کہ آپ کا پیر آپ کے موڑوں کے پاس آتا تو لہٰذا یہ چیرنا پہلے چلانا تھا یہ چلانا کہ چھ سے بہت دیر چلتی چھ سے چور بھی ہوتا ہے <laughs> چلانا چیرنا یا تھا بہت پیپر میں ازبل کا آخر وہ پیپر لایا نہیں بے دنیا اچھا وہ کتاب ابھی چل کر کے لے آئیے اس میں تمام سوالات کرنے جواب آتی ہے تو تحریر تو ان کا شستہ انداز میں جواب دیا جا سکتا ہے میں نے بارہ مسائل دوسرا دھیان کا جواب لکھا اس میں تمام مسائل آئے ہیں ٹوپی وغیرہ کے لیے الزام الزام ہے مالا جس کو مخالف مانتا ہے کوئی الزام دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بات ہے کہ والد نبی فرماتے ہیں کہ میں نے نے پیچھے نماز پڑھی آپ اپنا بائیں ہاتھ کے اوپر تو بائیں ہاتھ کے اوپر کیوں رکھا جائے گا اور یہ رکھا تو کیسے ہو جائے گا بغل میں ڈالنے سے ہاتھ ہاتھ ہاتھ ہاتھ پر پر آئے گا تو تو یہ یہ سمجھتا ہے ہے ہے ہے اگر کوئی بغل بغل کے کے اندر اندر ڈالتا ڈالتا درست لیے چاہیے کون الزام زیادہ اعتراض صحیح اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی انگلی کو مسلسل دیتے رہتے تھے صحیح صحیح صحیح حدیث یہ ہو میں نے کہا کہ یہ سراہد کی انگلی کو حرکت دیتے رہتے تھے سب بابا کو حرکت دیتے رہتے تھے یا دروب بھی تھا دعا کرتے کرتے اب بتاؤ دعا کہاں تک چلتی اتحیات سے لے کر کے دعا چلتی رہتی تھی اللہ ظلم تو نفسی ہے اسی طریقے سے آگے تک جاتی اللہ عمنی جہنم جہان وغیرہ تک چلتی رہتی جاری حرکت جاری رہے گی اب یہ تو حدیث ہم نے ثابت بیہنی کی صحیح پر اب بولو شیطان کو ایک ہی بار ایک ہی بار مارنا پسند کرو کہ بار بار مارتے رہیں تم کو شیطان سے اگر دوستی ہے تو ایک ہی دفعہ مار دو ہم کو بہت دشمن بہت مار دو حدیث اگر اچھی طرح جانتا ہو کوئی آدمی حدیث کو اچھی نہیں ہو تو معمولی سوال آتے ہیں دم نہیں حدیث کو بتاؤ اب زندگی میں خطاب پڑھتے رہے تو حدیث سے سمجھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جماعت کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتے تھے نہ دعا کا سوکھ تھا ہی نہیں نماز کے بعد دعا آپ فرماتے اچھا کیا کیا انہوں نے دعا نہیں کرتے سب سے پہلا اعتراض میرا اس پر ہے دعا نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے دعا مانگنے کا دعا پڑھنے کا نہیں دعا پڑھتے ہیں ایک پڑھتا ہے بولتا تو دعا پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ دعا پڑھو دعا مانگنے کا ایک دعا پڑھتا ہے تو پہلے پوچھ لو تم دعا مانگتے ہو پڑھتے ہو یا سلام پھیرنے کے بعد دعا پڑھتے ہو یا دعا مانگتے ہو ہم تو دیکھ رہے تم پڑھتے ہو پڑھنے کا لگ دعا دعا پڑھنا ننگے سر نماز دلیل موجود ہے بہت سارے بہت سارے دلائل موجود ہیں ایک دلیل میں نے لکھا اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم آئے اور آپ کو ایسا لگا کہ میں حالت جنابت ہوں حالت جنابت ہوں مجھے یاد نہیں رہا دیکھیے یہ حدیث خود نبی کی بشریت کی دلیل بشری ہوتا ہے جو بھولتا ہے اب دیکھیے حالت جنابت میں آ گئی نماز جیسے اہم عبادت کی امامت کرنی ہے آپ کو اگر اگر میں میں شاید ہوتا ہوتا تو تو تو حضرت جناب جناب جناب یہ روایت بہت بہت سارے سارے عقیدے کا کر عقائد نبی عالم عالم عالم غیر غیر غیر تھے تھے سے معاف کیسے آ گیا کو ہونا چاہیے نا کہ کیوں ملے ہوں اور آدمی ہے جو بھولتا آپ آپ جنوبی ہیں لیکن یاد نہیں ہے کہ میں جناب مجھے نہانے کی ضرورت دیکھیں بشریت کو ثبوت ملا اور دوسرے آپ کے بغیر کی نفی ہوئی تو ایک حدیث سے دسیوں مسئلے آپ نکال سکتے ہیں تو طریقہ آپ دے دیا میں اچھا ہاں تو آپ آئے کھڑے ہو گئے یاد آیا تو حالت جناب آپ نے فرمایا تم لوگ ایک ٹھہرے سب لوگ کھڑے ہوئے آپ گئے غسل کر کے آپ تشریف لائے اور مسلح پر کھڑے ہوئے راوی بولتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے پانی گر رہا نمبر ٹو کی طرف سے پوچھے بال کو دیکھا کہ پانی گر رہا ہے بال سے سوال یہ ہے کہ بال سے پانی گر رہا ہے آپ نے اسی طریقے سے نماز پڑھا ہے تو جابر کی روایت ہے کہ ایک کپڑا جو لٹکا رکھا تھا انہوں نے ٹوٹی کے اوپر اور ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے صاحب آئے کہا کہ ایک ہی کپڑے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں بولے تم جیسے بیوقوفوں کو بتانے کے لیے کہ ایک کپڑے سے بھی نماز ہو جائے اب بتائیے ایک کپڑے میں نماز ہو جائے ٹوپی لازم ہوتی ہے ایک کپڑے میں نماز ہو جا رہی ہے لیکن ٹوپی ضرور ہے جی بات اور انہوں نے فرمایا کیا نہیں کیا زمانے میں کیا ہر ایک کے پاس بڑی بات ہوتی ہے دو کپڑے ہوا کرتے ہیں اچھا اسی طریقے سے نماز کا معاملہ ہے نماز کے معاملے میں عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الحائض الا بخمر کسی ایسی لڑکی کی کسی ایسی عورت کی نماز نہیں ہوتی جس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہ دیکھیں عورتوں کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ اگر اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں اگر ایسا ہوتا تو صاف حکم ایسے نمازی کے بارے میں مرد کے بارے میں ہوتا بغیر روپی کی نماز اور کے بارے میں فرما دیا گیا اور مردوں کے بارے میں نہ فرمانا اس بات کی دلیل کے بات اس لیے کہ اشیاء میں اصل بات ہے مسائل میں اصل بات ہے جب تک کہ نفی کی دلیل نہ آ آخر میں نکاح ہو رہا تو یہ چاہیے کہ مسالے کے آپ پر قائم رہے یہ جملہ بہت ہی شفاعت والا ہے ڈھائی والا ہے بے شرمی والا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد ترکت فیکم شیئا لم تزلوا بعدهما کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑو یہ مسالے کے اربا کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے مسالے کے اربا پر قائم رہے یہ بہت